کہ اس کو اٹھا کر کے تاک نسیا کے اوپر رکھ دیا گیا ہے اور ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب کو ریحل پر رکھ کر کے مسجدوں کے اندر پڑھا جاتا ہے سورہ واقعہ کے اندر بڑے تعجب کے انداز میں اللہ پوچھ رہا ہے افا بحاظل حدیث انتم مدھنون ارے تم اس قرآن سے اتنی غفلت برت رہے ہو اتنی اس قرآن سے اتنی غفلت برت رہے ہو اتنی سستی برت رہے ہو تعجب کے انداز میں اللہ پوچھ رہا ہے تعجب کے انداز میں کیوں پوچھ رہا ہے ارے یہ کتاب کتنے اہتمام سے میں نے اس کو نازل کیا ذرا دیکھو ہم نے لوہے محفوظ سے للت القدر میں سمائے دنیا پر بیت العزت میں اتار کر کے رکھ دیا اور پھر تیئیس سالوں کے اندر دھیرے دھیرے یہ کتاب ہم نے اپنے رسول پر نازل فرمائی اور اس کے لیے سب سے معزز فرشتہ جبرائیل روح الامین لگا دیا گیا ذرا دیکھو کہ ہم نے اس کتاب کو اتارنے میں کتنا اہتمام کیا ہے تو اتنے اہتمام کے ساتھ اتاری گئی کتاب کیا اتنی بے اعتنا کے لائق ہے اتنی بے توجہی کے لائق ہے جو بے توجہی تم برت رہے ہو جو بے اعتنا تم برت رہے ہو تمہاری یہ بے اعتنا حیرت انگیز ہے قابل تعجب ہے کہ اتنی عظیم الشان کتاب جو تمہیں دی گئی ہے اور اتنے اہتمام کے ساتھ تمہارے اوپر نازل کی گئی ہے اور تم اس سے بے توجہی برت رہے ہو اور بے توجہی کا تو عالم یہ ہے کہ بعض لوگوں نے تو صرف اس کو سمجھنے کی ترغیب نہ دیتے ہوئے اس کے حفظ و تلاوت کے فضائل بیان کیے ہیں تبلیغی نصاب صفحہ نمبر پچپن کے اوپر فضائل قرآن کے اندر ایک مولوی صاحب ترجمہ کرتے ہیں سورہ کمر کی وسائد کا کہ ہم نے قرآن کو حفظ کے لیے سہل کر دیا ہے اب بتائیے قرآن کو حفظ کرنے کے لیے سہل کر دیا ہے حالانکہ قرآن نصیحت کے لیے آیا ہے صرف یاد کرنے کے لیے نہیں کوئی رٹن نہیں ہو کہ رٹ لیے اور یہ رٹنا کافی ہو گیا بلکہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے حکم دیا گیا ہے اور سمجھ کر پڑھنے کے لیے آسان کیا گیا کہ کوئی آدمی اگر اسے سمجھنا چاہے تو ہم نے اتنا آسان کر دیا کہ وہ آسانی سے قرآن کو سمجھ سکتا ہے اب یہ کہتے پھرتے ہیں کہ عام لوگ اس قرآن کو نہیں سمجھ سکتے صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں اب بتائیے آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے تمام لوگوں کے لیے قرآن کا سمجھنا آسان کر دیا یہ کہتے ہیں کہ صرف علماء کے لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن جو صرف علماء کے لیے نازل ہوا ہے عوام کے لیے نازل نہیں ہوا یہ قرآن حکیم پر بہتان ہی تو ہے یہ قرآن حکیم پر الزام ہی تو ہے کسی شخصیت کے تعلق سے جو غلو ہوتا ہے نا وہ انسان کو کتنے خطرناک مرحلوں میں پہنچا دیتا ہے اس کا نظارہ آپ کیجیے اس آیت کے ترجمے سے ہم نے قرآن کو حفظ کرنے کے لیے اسائل بنا دیا اور افا حاضل حدیث کیا تم اس کتاب سے اتنی سستی برت رہے ہو جبکہ یہ تمہارا رزق ہے اچھی بات ہے قرآن حکیم کو رزق کہا جا رہا ہے ارے تم کھانا نہ کھاؤ تم مر جاؤ گے ارے یہ قرآن حکیم روح کے لیے رزق ہے اگر تم قرآن کریم کو تھامو گے نہیں مر جائے گی تمہاری روح کتنی اچھی بات ہے وہ تجالون رزق ارے قرآن حکیم رزق ہے کھانا نہ کھائے کوئی آدمی تو بدن انسانی کی بقا کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی ایسے ہی قرآن حکیم روح کے لیے غذا ہے رزق ہے وہ تجالون رزق کم انکم تو قرآن حکیم کو ہم نے رزق بنایا ہے اور تم اس سے دیکھنا ہی برت رہے ہو ارے کھانا نہیں کھاتے ہو تو مر جاؤ گے تم ایسے ہی قرآن حکیم کو اپنی زندگی میں نہیں لاؤ گے روح مر جائے گی تمہاری بھوکی مر جائے گی تو یہ گدے ہیں اہل کتاب کئی کو تورات جیسی عظیم شان کتاب دی گئی لیکن انہوں نے کتاب کے احکام کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا تو اس گدھے کی طرح ہو گئے کہ جس کے اوپر کتاب لدی ہوئی ہو اور اسے معلوم نہ ہو کہ میرے اوپر کتنی تین دشا لدی ہوئی ہے ایسے ہی قرآن دیا گیا اس امت کو لیکن اس امت نے کتاب کو اٹھا کر کے تاکہ نسیا پر رکھ دیا ان کی بھی مثال گدھے ہی کی ہے اللہ تبارک ان کو گدھا کہا ہے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے جس موت سے تم بھاگ رہے ہو دنیا کی خرمستیوں میں مشغول ہو یہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو ایک دن تم اس موت سے دو چار ہونے والے ہو ملاقی کم یہ موت تم تک پہنچ کر رہے گی بچ نہیں سکتے تم اور مسرد احمد کی ایک روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ موت سے بھاگنے والے آدمی کی مثال اس لومڑی کی سی ہے جس کے اوپر زمین کا قرض ہو اب ظاہر ہے کہ لومڑی بھاگ کر کے کہیں گھسے گی تو زمین کہے گی اے لومڑی میرا قرض دے اب لومڑی پھر نکل کر بھاگے گی پھر جہاں تھکار کر کے گھسے گی زمین پھر بولے گی اے لومڑی میرا قرض دے دے پھر لومڑی بھاگے گی پھر جہاں تھکار کر کے گھسنے کی کوشش کرے گی زمین کہے گی اے لومڑی میرا قرض دے دے اس طرح لومڑی بھاگ بھاگ کر کے تک جائے گی اور مر جائے گی ایسے ہی تم موت سے بھاگ نہیں سکتے تمہاری مثال اس لومڑی کی سی ہے جس کے اوپر زمین کا قرض ہو قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده ایک دن تمہیں عالم الغیب والشهاده کی طرف لوٹایا جائے گا بچ نہیں سکتے تم اس کے بعد جمعہ کی نماز اور اس کے اذان کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے کہ جیسے ہی جمعہ کی اذان ہو ساری خرید و فروخت چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو یہاں دیکھیے نماز جمعہ کے لیے ذکر کا لفظ استعمال کیا گیا جو انتہائی جامع لفظ ہے جس کے اندر خطبہ بھی آ گیا خطبہ بھی آ گیا اگر یہ کہا جاتا کہ جمعہ کی نماز کے لیے دوڑ پڑو تو بات یہیں تک تھی کہ اس سے صرف نماز ہے لیکن یہاں ذکر کہا گیا ہے ذکر کے اندر نماز بھی آ گیا ذکر کے اندر خطبہ بھی آ گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ خطبہ نماز کا حصہ ہے اور یوں بھی سوچو کہ زہر کی رکعت تو چار ہے نا زہر کی رکعتیں چار ہیں اور زہر کے وقت میں پڑھی جاتی ہے یہ نماز تو دو جو کم کر دی گئی ہے یہ خطبے ہی کے لیے تو کم کی گئی ہے بہت سارے لوگ ہیں آرام سے نہا دھو کر کے جب جی چاہتا ہے آتے ہیں یہاں تک کہ بعض لوگ تو خطبہ ختم ہو جاتے تو آتے ہیں ایک بات ذہن نشین کر لیا جائے کہ اگر آدمی امام کے ممبر پر آ جانے کے بعد مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس ثواب سے محروم رہتا ہے جس ثواب کو لکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مسجد کے دروازے پر فرشتوں کو بٹھا دیتا ہے نام میں ان کا نام ہی نہیں آتا ہے اور یہ یوم الجمعہ کے احترام کے خلاف ہے دیکھو ایک عجیب بات ہے کہ عنوان ہے جمعہ قرآن حکیم پر تدبر کرو تو ایسے ایسے اثرات سامنے آتے کہ حیرت ہوتی ہے کہ عنوان ہے جمعہ اور بحث شروع ہو رہی ہے یہودیوں سے یہودیوں کے حرکات سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہودیوں سے کہا گیا تھا کہ ہفتے کا کون سا دن لیتے ہو تم عبادت کے لیے وہ دن صرف میری عبادت کے لیے خاص کر لینا اس میں کوئی اور کام مت کرنا جمعہ لے لو انہوں نے کہا نہیں جمعہ نہیں لیں گے پھر کون سا دن لیتے تم سنیچر کا دن اچھا چلو سنیچر کا دن دے دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سنیچر کا دن دیا اور یہ حکم دیا کہ اس کے اندر کوئی کام نہیں کرو گے انہوں نے کی حرمت کو پامال کیا عبادتیں چھوڑ کر کے یہ لوگ مچھلی کے شکار پر ساحل پر چلے جاتے تھے نتیجہ کیا وہ سور اور بندر بنا دیے گئے یہ تو ہوا تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہفتے کا ایک دن یہودیوں کو دیا گیا تھا اس کا احترام انہوں نے نہیں کیا سور اور بندر بنا دیے گئے اور تم اچھی طرح نہا دھو کر کے کبھی کبھی تو تم جمعہ بھی ضائع کر دیتے ہو بتاؤ یہ محترم دن جو احترام کے لائق تھا اس سے کس قدر بے توجہ برت رہے ہو کہیں تمہاری شکلیں نہ بگاڑ دی جائیں اور کہیں تمہارے روح کا خلیا نہ بگاڑ دیا جائے حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اوپر سے انسان دکھتے ہیں جو لوگ اس طریقے کی حرکات کرتے ہیں اور یہودیانہ افعال کا ارتکاب کرتے ہیں وہ اوپر سے تو انسان نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں اگر ایسی کوئی مشین ایجاد ہو جائے جو روح کی شکل لے سکے تو اس میں بندر اور سور ضرور نظر آئیں گے تو اس دن کا احترام کرو یہودیوں نے نہیں لیا اللہ تبار تعالیٰ نے ہمیں دیا انہوں نے اس کا احترام نہیں کیا سور اور بندر بنا دیے گئے ہم کو احترام کرنا چاہیے ہفتے کے اس دن کا جب جی چاہتا ہے آتے ہیں لہذا جمعہ کے دن کا خاص طور سے احترام کیا جائے ہاں نماز جمعہ ختم ہو تو کہا قدیتی نماز جب ختم ہو جائے لیکن جب کہا گیا نودی علی ذکر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو ختم کی بات آ رہی ہے تو نماز کی اس کا مطلب یہ ہے کہ خطبہ نماز سے پہلے ہے اور یہ خطبہ جو ہے نماز کا حصہ ہے اگر کسی آدمی کو خطبہ نہیں ملتا تو اس کی نماز کسی کام کی نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی نگاہ میں اس نماز کی کوئی اہمیت نہیں اس کے بعد سورہ منافقون شروع ہوتی ہے سورہ منافقون کے اندر منافقوں کی دو ظاہری صفتیں بیان کی گئی ہیں اور دو باطنی صفتیں ظاہری صفتیں کون سی ہیں وہ دیکھو اللہ فرماتا ہے وہ وہی آئی تو جب تسما یہ دو صفتیں ظاہری ہیں ذرا اس کی تشریح میں کرتا ہوں کہ جب آپ دیکھیں گے تو ان کے جسم بڑے اچھے لگیں گے آپ کو اللہ اپنے حبیب کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ مشرقین کی دو ظاہری صفتیں دو ظاہری علامتیں منافقین کی منافقین کی پہلی صفت تو یہ ہے ظاہری کہ آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کے جسم بڑے اچھے لگیں گے حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر انہوں نے بہت مال جمع کر لیا ہے ڈنگ ڈانگ کر کے بہت مال جمع کیا ہے اور مال دینے میں بڑے بخیلی سے کام لیتے ہیں اللہ کے راستے میں دینے سے بہت کتراتے ہیں ہاں خوب ٹھاٹ سے پہنتے اور کھاتے ہیں اور اتنا بہترین کپڑا اور اتنا بہترین کھانا استعمال کرتے ہیں کہ آپ ان کے بدن کے اوپر جو کپڑے ہیں دیکھیں تو آپ کو تعجب ہوگا حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر انہوں نے جو مال جمع کیا ہے اس مال کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اور بس سب اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں بہترین سے بہترین سوٹ پہنتے ہیں یہ تو ان کی ایک ظاہری علامت ہے اور وہی یہ تسما لے اگر یہ بولے نا تو آپ ان کی بات سنتے رہیں کیا بولتے اتنے چرف زبان ہے کیسی چرف زبانی ارے دین کی حمایت میں ہم لوگوں کے مال کا دروازہ کھلا ہوا ہے تجوری کھلی ہوئی ہے دین کی حمایت میں تجوری کھول دیں گے ہم لیکن کبھی تجوری سے پیسہ نہیں نکالتے ایسے جھوٹے اور مکار ہیں یہ <laughs> وہی یقول تسما لکھم باتیں بڑی بڑی ان کی دین کے کام کے لیے بس کھلا ہے تجوری کا در جبکہ پیسہ نہیں دیتے اور دیتے بھی ہیں تو کیسا گھما پھرا کر دیتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے تو یہ دو ظاہری صفتیں ان کی ایک تو ان کے کپڑے دیکھیے آپ ان کے جسم دیکھیے کھا پی کر کے موٹے ہوئے ہیں اور دوسرے ان کی چرب زبانی دیکھیے دین کی حمایت میں تو کٹ مر جانے کی بات کرتے ہیں لیکن جب بات آ جاتی ہے تو پھر بگلے جھاگتے ہیں یہ ان کی دو ظاہری صفتیں اگر یہ صفتیں موجود ہوں کسی آدمی کے اندر تو چھوڑ دے اس کے بعد دو باطنی صفتیں بیان کی جا رہی کان نہ یہ باطنی صفت ہے جیسے لکڑی ہوتی ہے نا سخت ایسے ان کے دل سخت ہو گئے ہیں مردہ ہیں ان کے دل یہ تو باطن کی حالت ہے پہلی اور دوسری یہ سب آ رہی ہر چیخ کو وہ اپنے اوپر گمان کرتے ہیں ہر چیخ کو اپنے جس چندے کا اعلان ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس چندہ مانگنے ابھی آ جائیں گے کوئی دین کا کام ہو تو ابھی ہمارے در پہ آ جائیں گے تو کیسے ان سے بچا جائے پہلے بھی سارے ڈرے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں دس پانچ ہزار دینا نہ پڑے کچھ گھما پھرا کر کے کچھ کرنے کی کوشش ضرور کرتے یہ چار صفتیں منافقین کی دو ظاہری اور دو باطنی اگر یہ صفتیں موجود ہوں کسی کے اندر توبہ کر لے ورنہ پکا منافق ہے وہ حقیقی منافق ہے اور اس کے بعد اللہ فرما رہے یغفر اللہ لہم کوئی آدمی اگر گناہوں پر جری ہو جاتا ہے نا گناہ کرتے رہتا کرتے رہتا ہے اور اس امید میں رہتا ہے کہ ایک دن توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے ایسے آدمی کو ہم اپنی مغفرت سے محروم کر دیتے ہیں کتنی عجیب بات ہے لہذا بڑھاپے کی تمنا میں بڑھاپے کے انتظار میں گناہ پر مصیر مت ہوتے چلے جاؤ گناہ پر جری مت ہوتے چلے جاؤ بلکہ اپنے احوال ابھی درست کر لو اس لیے کہ جو لوگ گناہوں پر جری ہو جاتے ہیں اور گناہوں پر اصرار کرتے ہیں اللہ انہیں اپنی مفرت سے محروم کر دیتا ہے انہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی یہی دو چیزیں ہیں بچے اور بیویاں بچے اور بیویاں اور جانتے ہیں آدمی کے اندر بخیلی کب آتی ہے بچے ہو جاتے ہیں یا بیوی آ جاتی ہے تو اس لیے کہ بےچارا کی فرمائشیں پوری کرتے تھک جاتا ہے تو پھر اللہ کے راستے میں کیسے دے گا لہٰذا بخیل بن جاتا ہے دین کے راستے میں دینے سے تو فتنہ نہیں ہے اللہ کے ذکر سے غفلت نہیں ہے اللہ فرما رہا ہے غافل مت وان مما من قبل ان یاتی احدکم الموت اس سے پہلے موت کا فرشتہ تمہارے سامنے آ کھڑا ہو خرچ کر لو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں دے دو نہیں تو پھر فرشتہ جب آ جائے تو یہ کہتے کہتے ہو یہ سے درخواست کرو کہ تھوڑی مہلت دے دو تاکہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر لوں آخر من تھوڑی مہلت دے دو کہ میں صدقہ کر لوں فاس صدقہ صدقہ لوں تھوڑی مہلت دے دو واقم میرا صالحین میں بھی میں سے ہو جاؤں اس سے ایک بات معلوم یہ ہوئی کہ صدقہ کرنے والا سالحین میں شمار کیا جاتا ہے اللہ نے چار گروپ بتائے نا جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے اولائک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یہ آخری گروہ ہے اللہ فرماتا ہے جو لوگ خرچ کرتے ہیں میرے راستے میں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو صالحین کے زمرے میں داخل کرتا ہے من الصالحین کا مفادی ہے اس کے بعد سورہ تغابن شروع ہوتی ہے تغابن کا مطلب ہار اور جیت اور یوم التغابن قیامت کا ایک نام ہے یوم یوم التغابن ہار اور جیت کا دن دنیا میں تو بہت سارے لوگ جیتتے ہیں ہارتے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ کامیاب ہوتے ہیں گھاٹا اٹھاتے ہیں لیکن حقیقی کامرانی آخرت کی کامیابی اور حقیقی خسران آخرت کا خسران ہے اگر آخرت کے اندر آدمی گھاٹے میں مبتلا ہو گیا تو اس گھاٹے کی تلافی نہیں کی جا سکتی ہار جیت کبھی اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے ان نما اموال فتنا تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنا ہیں تمہیں طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں یہ اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل کر دیتے ہیں تلاوت قرآن سے تمہیں غافل کر دیتے ہیں حلال اور حرام کی تمیز سے تمہیں غافل کر دیتے ہیں تو یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے لہذا ذرا اس فتنے سے دور ہی رہنا اس کے بعد سورہ طلاق شروع ہوتی ہے سورہ طلاق کے اندر یہ فرمایا گیا کہ اے نبی جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو آپ کے واسطے سے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے تو ان کی عدت کے لیے طلاق دو اس آیت کریمہ کی شرح فرماتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روایت مصنف عبد الرزاق میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اسی آیت کی تفسیر میں کہ ایک صاحب آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق دے دیا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا جا رجوع کر لے ایک ہی طلاق ہوئی کہا کہ اللہ کے رسول میں نے تین دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لقد علیم تو مجھے معلوم ہے جا رجوع کر لے اور آپ نے یہ آیت آیت فرمائی یہ یہ یہ کریمہ اور حدیث دونوں مل کر کے بتا رہی ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ایک مجلس میں ایسا کہہ دے تیرے اوپر تین طلاق یا یوں کہہ دے طلاق طلاق طلاق تو ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے بیوی سے رجوع کر سکتا ہے اب بھی اسے دو طلاق کا حق ہے تین طلاق ایک ساتھ بول دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی یہاں حالت یہ ہے کہ اتنے نازک مرحلے کے اندر اتنے نازک معاملے کے اندر بھی بڑی ہی سستی کا اور بڑی غفلت کا مظاہرہ کیا گیا ہے کہ تینوں طلاقوں کو ایک ساتھ نافذ کر دیا جاتا ہے پھر حلالا کراؤ یہ کراؤ وہ کراؤ پورا خانگی نظام بگڑ کر کے رہ جاتا ہے زیادہ ایک مجلس تین طلاق ایک طلاق واقع ہوتی ہے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر دو طلاقیں دے چکے ہو دو توہر کے اندر دو پاکی کے اندر تو تیسرے توہر کے اندر تیسرے مہینے کے اندر پاک ہوتے وقت اگر چاہو تو اسے چھوڑ دو اور اگر رکھنا چاہو تو رجوع کر لیکن چھوڑتے وقت بھی اور رکھتے وقت بھی دو گواہوں کو رکھ لو واشید اس لیے کہ دو گواہ نہیں بناؤ گے تو اگر فریقین میں سے کوئی مر گیا بیوی یا شوہر پھر وراثت کا مسئلہ کھڑا ہوگا وراثت کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا پتا ہی چلے گا یا طلاق ہو چکی ہے کوئی کہے گا طلاق نہیں ہوئی ہے یہ جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے لہذا تیسرے مہینے کے اندر اگر رجوع کرنا ہو تو گواہ بنا لو دو اور اگر چھوڑنا ہو تب بھی گواہ بنا لو اس لیے بعد میں وراثت کے مسئلے نہ کھڑے ہوں اور اللہ تبار تعالیٰ فساد کو نہیں پسند کرتا اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے تو تمہاری روزی کی ذمہ داری میں لیتا ہوں بھوکا نہیں سلاتا میں کسی کو بھوکا اٹھاتا ہوں اور تم تو بہرحال انسان ہو ہم نے تم کو مکرم بنایا ہے ہم تو جانوروں کو بھی پرندوں کو بھی اس کی جزا دیتے صبح نکلتے ہیں بھوکے اٹھتے ہیں شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں یہ پرندوں کے رزق کا ہم نے انتظام کیا ہے تم اپنی زندگی میں تکوا لے آؤ ہم تمہاری روزی کا بندوبست کرتے ہیں اور ایسی جگہ سے پھر تم گمان بھی نہیں کر سکتے شرط ہے کہ تمہاری زندگی میں آ جائے میں وہ ایسی جگہ سے روزی کا کا گمان نہیں کر سکتے ان اللہ اللہ بالغ عمری تبارک و کی ہر بات کے ظہور ایک وقت ہے اب آدمی تنگی میں مبتلا ہے اللہ سے شکوے کرنے لگتا ہے اللہ میری تنگی نہیں دور ہو رہی ہے میری تنگی دور فرما ارے بھائی تنگی دور ہونے کا ایک وقت ہے اس کے ظہور کا ایک وقت ہے لہذا ابھی سے پریشان مت ہو جاؤ جب وقت آئے گا تو خود بخود یہ تنگی دور ہو جائے گی اس کے بعد حاملہ عورت کے احکام بتائے گئے ہیں کہ اگر کوئی حاملہ عورت ہے تو اس کی عدت کیا ہے بولے وضع حمل ہے مثلا طلاق دے دیتا ہے کوئی اسی طریقے سے شوہر مر جاتا ہے تو اب ایسی عورت جو حاملہ ہے اس کی عدت کیا ہے بولے وزیر حمل ہے دوسرے دن اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو عدت پوری ہو گئی اور کہا جا رہا ہے کہ ایک اور عورت جس کا حیض بند ہو گیا ہو ایم سی پیریڈ ختم ہو گیا اس کا تو پھر وہ عدت کتنی گزارے بولے تین مہینے بھائی عدت ہوں نہ فلا تو اشور تین مہینے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جو عورتیں متعلقہ ہوں اور جن عورتوں کے شوہر مر جائیں عدت گزارنے کے لیے شوہر کے گھر ہی میں رہیں کہیں باہر جانا کہیں باہر نہ جائیں شوہر کے گھر میں عدت گزاریں اور نان و نفتے کا معاملہ شوہر کے وارثین کے اوپر ہے شوہر کے اجزاء عقائق کے اوپر ہے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے یہ سات آسمان ہے ویسے سات زمینیں ہیں اور ہر زمین کے اوپر ہمارے احکام نازل ہوتے سائنس ابھی وہاں تک پہنچ نہیں سکی ہے سات زمینیں تہ بتا جیسے پیاز کے چھلکے ہوں ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سات زمینیں بھی بنائی سات آسمان کی طرح اور ہر زمین کے اوپر احکام نازل ہوتے ہیں اللہ بھی خالہ کام مثلا ہوں سات آسمان اسی کے مثل زمین ہے یہ ضرور امرو میں بھی ہمارے احکام نازل ہوتے ہیں سائنسدانوں کو پتا نہیں اور کہا وان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علم اللہ کو تمام علم کا احاطہ ہے سائنس دانوں کو کیا معلوم ہے بیچاروں کو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ایک چیز میں نے حلال قرار دے دیا تھا آپ نے حرام کیوں قرار دیا شہد اس آیت کی تفسیر میں شہد کا واقعہ عام طور پر پیش کیا جاتا ہے لیکن قرآن حکیم نے اس کی وضاحت نہیں کی ہے لہٰذا اگر شہد کا واقعہ مان لیتے ہیں تو اس کی تفسیر اس طرح ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا تھا وہ تفصیل ہے شہد حرام کر لیا تھا تو اللہ چیز جس کو حلال قرار دے دیا تھا نبی نے بغیر حکم کے اللہ کے اسے اپنے اوپر حرام کر لیا بعض مولوی کہتے ہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لغزش کر سکتے ہیں یہاں تو لغزش ہوئی نا لیکن یہ ہے متنوع کر دیا گیا آپ کو ہمارے ہیں بعض محققین بیچارے آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلطی کر سکتے ہیں غلطی ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے متنوع کر دیا کہ دیکھیے جس چیز کو ہم حلال کریں آپ کو اسے حرام کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ بڑی سے بڑی شخصیت بھی اللہ کے احتساب سے بالا نہیں ہے بڑی سے بڑی شخصیت بھی پوچھ نبی سے سے ہو رہی ہے بڑی بڑی شخصیت بھی اللہ کے احتساب کے دائرے سے باہر نہیں ہے سب سے پوچھا جائے گا حضرت اسلام کو تو باقاعدہ عدالت پہ کھینچ لیا جائے گا کیا تم نے اور تمہاری ماں نے یہ کہا تھا تم نے یہ کہا تھا کہ میری ماں کی عبادت کرو میری عبادت کرو پوچھ ہو رہی ہے کوئی بڑی سے بڑی شخصیت بھی اللہ کے احتساب سے نہیں ہے لہذا یہ تصور کہ ہمیں ہمیں ہمارے ہمارے ہمارے شرکا بخشوا لیں گے شفا بچا لیں گے غلط قسم کا تصور ہے بشرکا ناقیدہ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو خود کو اور اپنے اہل ویال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آ انسان اور پتھر ہیں اور وہاں ایسے فرشتے ہیں جو بڑے سخت دل ہیں ان شداد بڑے سخت ہیں اور ان کے اندر رحم کا جذبہ نہیں ہے اللہ یاسون اللہ ماہر جس بات کا انہیں حکم دیا گیا مارنے کا حکم ہے تو مارتے ہی رہتے کتنا بھی چلاؤ وہ وہی کرتے جس کا اللہ نے حکم دیا دے دیا گونگے ہیں بہرے ہیں انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا سوائے اللہ کے حکم کے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے یاد آ قبلستک وہ مرحلہ آئے اپنے حالت کی صلاح کر لو اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ مان والا توبہ نسوحا کرو توبہ کیسی ہونی چاہیے توبتن نسو ہونی چاہیے توبتن نسو کا مطلب جیسے بیوی کو تیسری طلاق دے دی جاتی ہے تیسرے شہر میں تو پھر بیوی بالکل اس کے حوالے آدھ سے نکل جاتی ہے تو گناہوں کو تیسری طلاق دے دو اور پھر پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھو یہ تو نسو آسان لفظوں میں میں نے بیان کر دیا کہ توبے نسو کسے کہتے ہیں گناہوں کو تین طلاق دے دو آخری طلاق جس سے رجوع نہیں ہوتا ہے پھر پیچھے مڑ کر کے گناہ کی طرف نہ دیکھو یہ ہے توبہ نسو اگر کوئی آدمی ایسی توبہ کر لیتا ہے تو اس سے پہلے جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہیں اللہ فرماتا ہے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا توبہ کی حقیقت دیکھ رہے ہیں آپ کتنی عظیم ہے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام کے تمام انبیاء مومنین کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ان کو رسوا نہیں کرے گا جو نبی کے ساتھ ہوں گے خود نبی کو یوم لا خود اللہ نبی والذین آمنوا اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کو قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا اپنے نبی کو کیوں رسوا کرے گا اور جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والے ہوں گے آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والے ہوں گے قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والے یہ رسوا نہیں ہوں گے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو وہ لدینہ آمن ماں کے زمرے میں کرے اس لیے کہ نبی اور جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی آپ کے احکام کے اوپر عمل کرنے والے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نہ تو اپنے نبی کو رسوا کرے گا قیامت کے دن اور نہ نبی کے حکموں کے جو ہے تابے جو چل رہے ہیں اور آپ کے جو پیچھے چل رہے ہیں ان کو بھی رسوا نہیں کرے گا اور جب یہ پولیس رات کے اوپر چلیں گے تو تمام انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ آپ کے حکموں پر چلنے والے لوگ بھی ہوں گے اور انبیاء کرام یہ دعا کریں گے ابانا ملانا نورانا ان کا نور آگے آگے جا رہا ہوگا نور آگے یہ نور دین ان کا نور ان کے آگے آگے جا رہا ہوگا اور دعا کر رہے ہوں گے اللہ اس نور کو اور بڑھا دے تاکہ جب جنت میں جائیں گے تو پل کو کراس کر کے جنت میں جانا پڑے گا یہ جگہ کراس کرنی ہے چاروں طرف اندھیرا ہوگا یہاں اپنے اپنے ایمان کے لحاظ سے آدمی کو روشنی ملے گی اور انبیاء کرام دعا گے نور کو پورا کر دینا جب تک ہم جنت تک پہنچنا جائیں تب تک یہ نور بجھے نا یہ دعا کرتے ہوں گے اس کے بعد دو عورتوں کی مثال دی جا رہی ہے دو عورتوں کی نہیں بلکہ تین عورتوں کی مثال دی جا رہی ہے ایک تو نوح کی بیوی کی مثال ضرب اللہ کی بیوی اور حضرت نوح کی بیوی کی مثال دی جا رہی ہے کہ دونوں کے دونوں کافرہ تھی نکاح میں کس کے تھی مقربی بارگاہ حضرت لوت علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام بیویاں نبیوں کی ہیں لیکن دیکھا آپ نے اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکی اور دونوں کے بارے میں کہا گیا قیلت دونوں جہنم میں داخل ہو جاؤ مات داخلین داخل ہونے والوں کے ساتھ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر آدمی کے پاس اپنے عملوں کا توشا نہ ہو تو بڑی سے بڑی شخصیت بھی اور بڑے سے بڑی قرابت بھی اور بڑی سے بڑی نسبت بھی اور بڑی سے بڑی رشتہ داری بھی آدمی کو نہیں بچا سکتی بیوی کو نبی نہیں بچا پا رہا ہے بتائیے اور حکم یہ ہو رہا ہے جہنم میں داخل کر دو اور ایک فرون کی بیوی ہے شوہر جو ہے کافر ہے یہاں تو شوہر نبی ہیں بیویاں کافرہ ہیں یہ نسبت بیویوں کو نہیں بچا سکی اور وہاں بیوی مومنہ شوہر کہاں ہے بیوی نہیں بچا سکی ہے شوہر کو کو وہ جہنم میں جائے گا اس کے بارے میں کہا گیا صاحب فرعون کو اور آل فرعون کو سخت عذاب کے اندر ڈال دو اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اگر آدمی کے پاس اپنے عملوں کا کوئی توشہ نہیں ہے تو بڑی سے بڑی رشتہ داری بھی آدمی کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی یہ کس سہارے پر جی رہے ہیں یہ کس سہارے پر جی رہے ہیں یہ کتنے خطرناک انجام سے دو چار ہونے والے ہیں کہ ہمیں ہمارے اولیا بخشوا لیں گے یہاں دیکھیں کتنی بڑی بڑی نسبتیں ہیں لیکن کوئی نسبت کہاں آ رہی ہے یہ کس جنت ہمارا کا جی سیر کر رہے ہیں اور ایک بات کہی جا رہی ہے کہ جب حضرت آسیہ جو فرون کی بیوی ہیں ایمان لے آئیں تو فرعون نے ان کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کر دی لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آدمی دارالعظام میں رہتے ہوئے بھی تمام مسائل سہ کر ایمان کی حفاظت کرے آدمی کے اوپر واجب ہے کہ سخت سے سخت مرحلہ آئے اپنے ایمان کی حفاظت کرے ایمان کی روشنی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے کتنے لوگ ہیں جو اپنے ایمان کی متا لٹاتے جا رہے ہیں جگہ جگہ آستانوں پہ جا کر کے اپنا سر پٹک پٹک کر کے اور ایک مثال دی گئی حضرت مریم کی کہ کیسا بھی ماحول ہو برا سے برا حضرت مریم کی مثال سامنے ہے سن سے نازک ہیں ماحول بہت برا ہے حضرت مریم علیہ السلام کی جس وقت پیدائش ہے ماحول بڑا خراب تھا اس وقت بنی اسرائیل رومیوں کے قبضے میں تھے رومیوں کے تحت تھے اور اخلاقی بگاڑ بہت آ گیا تھا ان کے اندر اور حضرت مریم علیہ السلام حیکل سلیمانی کے مشرقی جگہ غالباً ایک مکان ایسے خاص کر دیا گیا وہیں رہتی تھی لیکن ایسے ماحول میں ایک عورت رہتے ہوئے جبکہ ماحول پورا کا پورا اخلاقی بگاڑ کا شکار ہو چکا تھا انہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر عورت چاہے تو برے سے برے ماحول کے اندر بھی اپنی عصمت کی حفاظت کر سکتی ہے اور ولی بن سکتی ہے تو یہ قرآن حکیم عورتوں کے لیے بھی ہے مردوں کے لیے بھی ہے اور اس کے اندر ایک بات اور بتائی گئی ہے وہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتیں ہی برائیوں کا سر چشمہ ہیں عورتیں برائیوں کا سر چشمہ ہیں لیکن یہاں دو عورتوں کی مثال دے دی گئی کہ ایک عورت دیکھو فرون کی ہے لیکن نیک ہے اور دو عورتیں بری ہیں وہ پیغمبروں کی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے دونوں کو دیا ہے مردوں کو بھی دیا ہے عورتوں کو بھی دیا ہے اپنے اختیار سے چاہیں تو وہ جنتی بن سکتی ہیں اپنے اختیار سے چاہیں تو جہنمی بن سکتی ہیں اگر اپنے اختیار کا استعمال نہ کریں بری بن جائیں تو بہتر سے بہتر رفیق بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا اور اگر وہ اچھی بن جائیں اپنے اختیار سے تو بڑے سے بڑی مصیبت بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی چاہے شوہر بادشاہی کیوں نہ ہو یہ تھا اس پارے کا جسٹ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے دعوانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم حضرات گرامی ابھی آپ نے انتیسواں اور تیسواں دونوں پارا سماعت کیا ان دو پاروں میں اڑتالیس ہیں اور یہ ایسی صورتیں ہیں کی ان کی شرح و تفسیر کے لیے اڑتالیس ہفتے بھی ناکافی ہیں شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ میرے ہی ہاتھ میں اس کائنات کی بادشاہت ہے کائنات کے چپے چپے پر میرا ہی اقتدار ہے اور میں ہر چیز پر قادر ہوں اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ اس زمین پر ہم نے تم کو جو بسایا ہے اس کا ایک مقصد ہے تمہیں شترے بے مہار نہیں بنایا ہے ایسا اونٹ جس کی ناک میں نکیل نہ ہو اس اونٹ کی طرح ہم نے تمہیں نہیں بنایا ہے تمہاری زندگی کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ تم کھاؤ پیو موج کرو اور مر جاؤ موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم ہو جائے آگے کچھ بھی نہیں ہے ایسا اگر تصور ذہن میں ہے تو نکال دو اس لیے کہ اس کائنات کے بنانے کا ہمارا ایک مقصد ہے مقصد کیا ہے بلوح کم احسن احسن ہم تم کو آزما رہے ہیں کہ تم میں سے کون بہترین عمل کر کے ہمارے پاس آتا ہے ایک بڑا عجیب استدلال کر رہا ہوں کائنات اللہ تبارک و تعالی نے بہت حسین بنائی ہے جنگلات میں چلے جائیے آپ چاروں طرف حسن بکھرا ہوا ملے گا کسی وادی میں چلے جائیں تو دل باغ باغ ہو جائے گا کسی گلستا میں پہنچ جائیے تو دل و دماغ معطر ہو جائے گا کائنات کا چپا چپا بڑا حسین بنایا گیا ہے اور تم کو بھی حسین بنا کر کے اس کائنات کا ایک حصہ بنا دیا گیا ہے اب بتاؤ کہ ایک بادشاہ نے ایک خوبصورت گھر بنایا اسے ڈیکوریٹ کیا مزین کیا اسے آراستہ اور پیراستہ کیا اور تمہیں اس گھر میں بلایا تو آپ کا کام کیا ہوگا اس گھر میں پہنچنے کے بعد کہ مالک جیسا کہے ویسا آپ کیجیے اگر اس خوبصورت محل کے اندر پہنچ کر کے آپ کہیں گندگی کرنے بیٹھ جائیں تو اس سے اس محل کی خوبصورتی متاثر ہوگی اور بادشاہ آپ کو ڈنڈے مار کے باہر نکال دے گا محل سے اس لیے کہ اس حسین جگہ پر آپ کو گندگی پھیلانے کے لیے نہیں بلایا گیا ہے تو یہ کائنات بہت حسین بنائی گئی ہے اور تم کو اس حسین کائنات کے اندر بھیجا گیا ہے گندگی پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ حسن عمل کے لیے بھیجا گیا ہے لہذا حسن عمل کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس پہنچو کائنات حسین تم بھی حسین امید کی جا رہی ہے کہ تم بھی حسن عمل کر کے ہمارے پاس آؤ عملا اس حسین کائنات کے اندر ہم نے تمہیں حسین بنا کر کے بھیجا ہے یہ جاننے کے لیے اور آزمائش کے لیے کہ تم میں سے کون ہمارے پاس حسین عمل کر کے آتا ہے تمہارا حسن یہ کائنات کا بکھرا ہوا حسن تم سے تقاضا کرتا ہے کہ تم حسن عمل کرو گندگی پھیلانا در حقیقت کائنات کے حسن کے خلاف ہے اس کا تقاضا نہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ جب گنہگار لوگ میدان محشر میں پہنچیں گے اور دوزک کو قریب لے آیا جائے گا مسلم شریف کی روایت ہے کہ ستر ہزار لگامیں دوزک کو لگی ہوئی ہوں گی اور ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے پکڑ کر کنٹرول کیے ہوں گے مسلم شریف کی یہ روایت بدن کے اوپر لرزہ تاری کر دینے کے لیے کافی ہے ستر ہزار لگامیں اور ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے اور اس طرح جہنم کو کھینچ کر کے عرش الہی کے بائیں طرف لا کر کھڑا کر دیا جائے گا اور قرآن حکیم کہہ دا تقاد تمیز من الغیز غصے سے پھٹ پڑ رہی ہوگی اتنے غصے میں ہوگی کہ قرآن حکیم کہتا کہ ایسا محسوس ہوگا جیسے غصے سے ابھی پھٹ پڑے گی جہنم کی ہولناکی کا جو منظر بیان کیا گیا ہے بدن کے روخ پہ کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے ذرا سوچو کہ کسی آدمی کے بدن کے اوپر بم باندھ دیا جائے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے اندازہ لگائیے اس آدمی کی پریشانی کا اور خوف کا کیا عالم ہوگا جسے یہ معلوم ہو کہ میرے بدن کے اوپر بم بندھا ہوا ہے اور کسی بھی لمحہ پھٹ سکتا ہے اس کے خوف کا اس کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا اس پریشانی کو اور اس مصیبت کو اور اس خوف کو وہ لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا اس کے پاس الفاظ نہیں ہوں گے کہ اس کیفیت کو ظاہر کر سکے آدمی کے ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ دیے جائیں ہاتھ نہ ہلا سکے اور بدن کے اوپر بم فٹ کر دیے جائیں بتائیے اس آدمی کے خوف کا کیا حال ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ میں جہنم کی آگ سے بچائے تمیز من الغیظ غصے سے پھٹ پڑنے کو ہوگی بڑا خوفناک مرحلہ ہوگا وہ ابھی سے اس کی تیاری کر لو کہ کم سے کم اس خوفناک چیز سے ہمیں دو چار نہ ہونا پڑے اچھا کون سے لوگ اس مکان کے مکین بنیں گے کون سے لوگوں کو اس کے اندر ڈالا جائے گا بتایا جا رہا ہے کہ جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا ان کو جہنم کے دروازے پر لے جایا جائے گا جہنم کے جو خزانہ ہوں گے گارڈس ہوں گے وہ پوچھیں گے المیاتی کم نویر کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا اس خوفناک چیز کے بارے میں تفصیل سے کوئی بتانے والا نہیں آیا کہیں گے کالو بلا آیا تھا کیوں نہیں فکر دبنا وکل اللہ من شے ہم نے جھٹلا دیا تھا کہ یہ سب واہمے ہیں خوراکات ہیں مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے ہم نے بتانے والے کی تقزیب کر دی تھی اس کو جھٹلا دیا تھا اور پھر کہیں گے وکالو لو کنہ نسم ہوا کنہ سعیر کاش کے ہم سنتے اور سمجھ سے کام لیتے تو آج جہنم میں نہیں آتے کتنی عجیب بات ہے پہلے کیا لفظ استعمال کیا گیا نسمعو کاش کہ ہم سنتے آج تو آدمی یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے کوئی اگر سنانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ آدمی بدک جاتا ہے جیسے گدھا بدک جائے کہ بھائی آپ یہ باتیں اپنے پاس ہی رکھیے مجھے سنا کر کے گمراہ مت کیجئے کل قیامت کے دن پچھتائے گا کہ کاش ہم بات کو سنتے اور عقل سے کام لیتے یہ نسمو پہلے ہے ناقل و بعد میں اس کا مطلب یہ کہ جب تک آدمی سنتا نہیں عقل کچھ کام نہیں کرتی ہے اور یہ بات کھل کر کے سامنے آ گئی کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت یعنی عقل سے فائدہ نہیں اٹھاتا اسے زنگ آلود کر دیتا ہے ایسے ہی لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے کاش کے ہم سنتے اور سن کر کے عقل کو کام میں لاتے عقل سے کام لیتے تو ہم آج جہنم میں نہیں پہنچتے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو امین تم منفی کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو گناہوں پر گناہ کیے چلے جا رہے ہو اور ہم سے بخشش کی امید لگائے ہوئے ہو ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے طالب علم کے زمانے میں ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی کتاب کا نام ہے اظہار العرب عرب کے پھول اس میں ایک چیپٹر پڑھایا گیا تھا اس چیپٹر کے اندر ایک شعر تھا کہتا ہے کہ تسل الزنوب الى الزنوب و ترتجی درکل جنانی بیہا و فوض العابدی و نسیتا ان اللہ اخرج آدم منہا الى الدنیا بے زمبی واحدی کہ تو گناہ پر گناہ کیے چلا جاتا ہے تسل الزنوب الى الزنوب و ترتجی گناہوں پر گناہ کیے چلا جاتا ہے اور امید کرتا ہے کہ درکل جنان بیہا و فوض العابدی کہ اللہ تو غفور و رحیم ہے بخش دے گا جنت دے دے گا اور جیسے ایک عابد کامیاب ہوتا ہے اسی طرح میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا وہ نسیتا ان اللہ اخرج آدما اور یہ بھول گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے دنیا میں بھیج دیا بے واحدی ایک گناہ کی وجہ سے تو تو گناہوں پر گناہ کیے چلا جا رہا ہے اور جنت کی امید کرتا ہے اور تجھے یہ معلوم نہیں کہ ایک غلطی ہوئی اور جنت سے دنیا کی طرف پھینک دیے گئے تو اے وہ لوگوں جو سرکش ہو گئے ہو متمرد ہو گئے ہو ہمارے قوانین کو بڑی سنگ دلی سے پامال کر کے آگے بڑھ جاتے ہو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تمہیں زمین میں دھسا دے کتنی عجیب حقیقت بیان کی جا رہی امین تم من پی سمائی کم لفظ زمین میں تجھے دھسا دے پیدا یہ تمور زمین ہلنے لگے اس آیت کریمہ کا اگر صحیح مصداق اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو تو آپ لاتور چلے جائیے اب بھی کچھ کھنڈرات اس آیت کریمہ کی تفسیر کر رہے ہوں گے لاتور کے زلزلے میں زمین جو ہل گئی تقریباً تیس ہزار آدمیوں کو دھسا دیا گیا اور ایک گاؤں کلاری ایسا گاؤں تھا کہ پانچ ہزار مکانات کو ان کے مکینوں کے لیے قبرستان بنا دیا گیا اس کے ملبے کے نیچے دب کر تباہ و برباد ہو گئے ہلاک و برباد ہو گئے لیکن عجیب بات ہے کہ ایسے واقعات دیکھنے کے بعد بھی لوگ اس کی مختلف تعویلات کرتے ہیں مختلف توجیحات کرتے ہیں زلزلہ آ گیا ایسا ہوا سوال یہ ہے کہ زلزلہ تاریخ کس نے کیا زمین پر تاریخ کرنے والا بھی تو کوئی ہے اور وہ زلزلہ وہیں کیوں آیا دوسری جگہیں کیوں متاثر نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے کہ زلزلہ تاری کرنے والا کوئی ہے اور زلزلہ تاری ہونے کا کوئی سبب تھا امین تم منفی سما بے خوف ہو گئے تھے لوگ کہ ہم کچھ بھی کریں کوئی ہمارا محاسبہ کرنے والا نہیں ہے کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے ہم شترے بے مہار ہیں جس طرح چاہے ہم زندگی بسر کریں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس منمانی کی اچھی سزا دی انہیں ایک داستان پارینہ بنا کر رکھ دیا ایک بھولی بسری کہانی بنا کر رکھ دیا اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ خواہشات کی اتباع کرنے والے لوگ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اتباع کرنے والے لوگوں میں فرق کیا ہوتا ہے فرمایا گیا افمئی امشی اعلی وجہ اہدا امشی سبین سرات مستقیم کیا وہ جو زمین کی طرف اودھے چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت یاب ہے یا جو سر اٹھا کر کے سیدھے راستے کے اوپر چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت یاب ہے بڑی عجیب و غریب بات کہی گئی ہے سر جھکا کر کے کون چلتے ہیں جانور چلتے ہیں اور اس میں کتا بطور خاص ہے اس لیے کہ وہ زمین کی طرف اپنے سر کو جھکائے رکھتا ہے اور کہیں کوئی چیز مل جائے کہ میں اسے کھا لوں ایسے ہی کتے کی طرح وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات کا متبع ہے اس کی خواہش جو کہتی ہے بس وہی کرتا ہے اور اپنی خواہشات کے تابع ہے ایسا آدمی کتے کی طرح ہے جو اپنے سر کو زمین کی طرف جھکائے رکھتا ہے اسے آگے کچھ نظر نہیں آتا اور جو آدمی اللہ کے احکامات کی اتباع کرتا ہے وہ گویا کہ سر اٹھا کر چلتا ہے سر اٹھا کر چلتا ہے اسے سیدھا راستہ دکھائی دیتا ہے اور اگر نشیب و فراز آتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے اور یہی فرق ہے ایک عالم میں اور ایک میں وہ بھی مذہب بیزار سائنسداں مذہب بیزار سائنسداں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو زمین کی طرف اپنا چہرہ کیے ہوئے چل رہا ہو آگے اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا ایسے ہی چاند پر پہنچ گئے کہتے ہمیں خدا نہیں ملا ارے جب تم ادھر منہ چل رہے ہو تو آگے کیا دکھائی دے گا تمہیں ہاں یہ استعلال ہے